دیگر نمازیں نماز توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے جامعہ ترمزی کتاب الصلاۃ باب ما جاء الصلاة عند نمبر حسن سنن ابن ماجا کتاب و باب ما جاء حدیط نمبر ایک ہزار تین سو پچانوے امام ترمزی نے اسے حسن کہا ہے اور یہ کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کی افضل ترین صورت ہے مولانا عبد السمد رفیقی سنن ابی داود حدیث نمبر ایک ہزار اکیس القدر کے نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے للت القدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری کتاب الایمان باب قیام لیلت القدر من الایمان حدیث نمبر 35 2014 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح حدیث نمبر 760 لیلت القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس میں سے کوئی ایک رات ہے پندرہویں شعبان کے نوافل پندرہویں شعبان کی رات یعنی شب برات کے نوافل کے لیے قیام کرنے اور جاگنے کا اہتمام کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں اسی طرح یعنی صرف پندرہ شعبان کو روزہ رکھنے والی روایت بھی جو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھاسی میں ہے سخت ضعیف ہے اور اس کے جتنے بھی شواہد ہیں سب کے سب ضعیف ہیں